والصلاة جعل چیز نو 我。 میںنشا تو لاہور روڈ بھی میں کوئی جن ایسا تمیر شعور نہیں کہ میں منشے بندہ آ رہا تو توں ہاں پیسے کیا میں کچھ بنا کر لیکن میں نے علمی لفظ استعمال کیا یہ تو ہی اٹھ گئے کہنا چاہتا ہے ہوں دسو وہ بیچارا نشا سمجھ جنہ کا حال اتنا پتلا ہے کوئی اتنے عام جو ہے سر پی یا زیادہ تر مناسب منشا ناشا یا پیدا ہونے کی جگہ یعنی شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے اور توحید کہاں سے پیدا ہوتی ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے موٹی سی بات ہے لیکن بعض منشے کا لفظ وہ بیچارے جو عام اور پہ عام میں چلتا ہے وہی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں فلانے کا من منشا یا تیرا منشا کریے فلانا اتنے تو منشا مرضی کے مانے تیرا دے مانے اتے علمی مانا ہے عام سور علمی مانا سے مخصوص اتنے مانا ہوتا ہے وہ لہذا ناچیز میں کہنا ہے جانا کہ یقین کرنا دعوی دعوی علم رکھنے والے یا دعوی تجدید رکھنے والے یا دعوی ہمادانی رکھنے والے یا رابری کا دعوی رکھنے والے کہ اصل لوگوں راہ انہوں کا مبلہ کئی مہیلا سلاحیت نے لفظوں کے ترجمے بھی کرے گا دسو باقی کی سمجھیں گے تو دوستو ناشی اس موضوع آخری حرف یعنی کی مطلب کہ جس کو بات بولنے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے توحید توحید اسلام کی بنیاد ہے شرک اس کی ضد ہے جب تک توحید نہیں سمجھیں گے شرک سمجھ نہیں آئے گا جب تک شرک نہیں سمجھیں گے تو جب دونوں نہیں سمجھ آئیں گے تو اسلام نہیں سمجھ آئے گا کیونکہ یہ تو بنیاد ہے عزیزم توحید دی بنیاد اور شرک دی بنیاد صرف دو لفظ نے جڑے جناب کے سامنے لگا توحید دی بنیاد توحید دی بنیاد ہے کہ اللہ ہو جلا شان دی ذات کریم نو مکمل بے نیاز سمجھا جائے مکمل مستقل اور مستغنی سمجھا جائے کہ اپنی کسی شہر کسی کا محتاج نہیں اپنی کسی بھی شہر کسی کا محتاج یہ نیازی مکمل بے لیا گئی اس طرح کام استعمال شادی شاد لبن کو کسی گل کسی کا محتاج نہیں ہر ایک تو بے نیاز ہے ٹھیک ہے اللہ واسطے یہ سمجھنا بلکہ ہر کسی اس علاوہ ہر کسی ہر شہر بہت یعنی دو چیز دو جانب خدا پاک سمجھنا وہ اپنی ہر شہر ہر ایک کو بے نیاز ہے کسی کا بہت نہیں مخلوق اس کو علاوہ دوسرے کے بارے سمجھنا ہے کہ ہر گل ہر شہر اس ذات کے محتاج جس نے یہ دونوں طرف یعنی خالق اور مخلوق دونوں طرفوں تو یہ نظریہ رکھو گے وہ ہر گل اور سمجھو گے ہر گل ہر شہر نیاز مند اور محتاج

پھر سمجھو ہر شہر ہر ایک تو بے کون ہر شہر ہر ایک جیتا محتاج وہ کون ہر ہر شہر ہر ایک جیتا محتاج وہ کون بولتے نہیں یار صلاحیت پیدا کرو بنو میں صرف لفظ بدلے چپ ہو گئے ہو اگر میں ہر ہر گل ہر شہر مخلوق یہ تو سمجھ آ گیا تو ہوں یہ مطلب ہے بے نیاز ہونا شان وہ مکمل بے نیاز ہونا شان مکمل محتاج ہونا شان بندے جس وہ بے نیاز سمجھو اور باقی ہر شہر محتاج نیاز مند سمجھو تھی سہایا تو سچی دسیا جی تھی خدا باغ مانتے ہو یا کسی جی؟ ہو کدی کسی ہو بے نیاز سمجھا جائے نبی نو یا ولی نو یا کسی نو کی سمجھتے ہو ہر ایک نیاز مند ہو ہر ایک بے نیاز کون ہے جب تو سائے سمجھ میں ہو تو صاحب توحید

کسی طرح کسی کا محتاج سمجھ یا مخلوق نو کسی گل چاہتے تو بے پرواہ سمجھے بے نیاز سمجھے یہ شرک بن جائے سمجھ نہیں آئی آگے جاگو جاگو میں ابتدار شروع کرنا کیونکہ گلا ہوئی ہاں جی کسی کہانیاں سنانیاں تو میں انہیں شروع کر دیا چھٹ دو چار شیر سترہ پیسے کما دے ہو جائے یہ کوئی شہر نہیں یہ کوئی شہر نہیں ہاں جی دین سمجھانا بڑا میں دین سمجھاؤں لگا دین کا بھی مڈ سمجھاؤں لگا ایسا سمجھا گیا کہ سنیا کوئی بھی رولا پاؤن والا اس تو بعد رولا نہ پا سکے اگر سن لو اللہ سونے میں فضل ابتدا نہیں ہونا موضوع آتے جائے گا تو ہاتھ آسمان تک لے جائے گا جب توڑ چڑے گا تو پورے آسمان میں پہنچا دیں گے سستی کا مظاہرہ نہ کرو

استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ سونے پھر سمجھو اور توحید کا مٹ سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا بے نیاز کون ہے ہر شہر کون بے نیاز ہر شہر محتاج کون ہے مخلوق

کیوں شرکت مانا کا حصے دار ہونا حصے دار ہونا جسے محتاج سمجھا کسی گل کسی دار حصے دار بنا دیتا مخلوق دا محتاج ہونا کام کہ مخلوق دا جدو محتاج رب نو سمجھو گے یہ مطلب ہے تسا مخلوق والی صفت ادھر جا پیدا کی ادھر جا منی لہذا مخلوق خالق ورگی خالق مخلوق ورگا جی ہوں ادھر ادھر نیاز مندی ثابت کرو تو شرک تے جے مخلوق بے نیازی ثابت کرو تھی شرک گیا کیوں بے نیاز ہونا وہی شان سی نیاز مند ہونا مخلوق بھی

بے نیاز نیاز مندی نہیں ثابت کرنی تے نیاز مندہ وچ بے نیازی نہیں ثابت کرنی نہیں تے شرک ہو جانا نہیں تے کی ہو جانا شرک ہو جانا یہ سجنوں وہی خلاصہ ہے ہاں پتا نہیں منشا کی ہونا

کوئی بھی سنی مسلمان اس طرح کا نظریہ نہیں رکھتا کہ گل خالق نو محتاج یا کسی گل مخلوق نو بے نیاز سمجھے وہ بے نیازیاں شان نے بولو جی سبحان اللہ ہوں سوال ہوتا ہے یار ارب کے مشرق لوگ جہے مشرق نے ہندو ہودا وہ مخلوق تو پھر مشرق نہیں اللہ کا قرآن فرمان دے وہ کہنے سے مانا عبدہم اللہ علیہ قربون آئی اللہ ظلفہ حسن دے بطور وسیلہ عبادت کر رہے ہیں خدا سے انہوں نے وسیلہ سمجھ رہے تو پھر یہ وہ اشتال ہے یہ اشتباہ ہے یہ سوال ہے یہ شبہ ہے یہ اعتراض ہے جو چکر دے دیتا ہے بڑے بڑے چکر کھا جاتے ہیں یہاں پر اللہ نے فضل نہ لچٹکی مار کے نہ ہارے حل ہے میرے کو شیر بھی بتھیرے نے ہر طرح کے شیر نے اللہ فضل میں سمجھنا کمزوری یہ حد تک کمزوری ہے کہ بندے کہیں شیرا میں گاڑا کٹو جو بھی سواد دور سورج کٹو سورج شیر اس قوم کی کمزوری توجہ ہے خیر یہ سوال ہوتا ہے اور جڑے لوگ سنیا برستے نے اگر سے ناجائز برستے ہیں سنیا کے اتنے برستے نے وہ یہ آیا تھا زیادہ پڑھتے ہیں ماں نہ بدھ ہوں اللہ کافر کہتے تھے ہم تو خدا کے وسیلے کے طور پر خدا نے خدا ایک ہی ہے یہ وسیلہ ہے ہمارا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں وسیلے کے لیے تو جب وہ وسیلہ سمجھتے ہیں تم بھی وسیلہ سمجھتے ہو وہ بھی وسیلہ سمجھتے ہیں تم بھی وسیلہ سمجھتے ہو تو کیا ری تو بچے شروع وہ مشرق سن مشرق نہ بنے یہ ہی جواب دینا ہے جواب دینا ہے کہ بھی برس و حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ ادھر ویکھو ایدا جواب سمجھن تو پہلے اینا ایک ذہن وچ رکھ لو کہ کافر مشرک لوگ جڑے بھی ہیں سن جنیاں بھی قسماں دے مشرک نے خواہ وطنیہ ہو خواہ سنویہ میں تھوڑے جے جی علمی لفظ وچ بولاں گا تاکہ کوئی بھی مخالف ذرا میرے سامنے آنا چاہے نا تو میرے لفظ جائے بھی کام خراب ہے میں واسطے سوکھے بھی بول سکتا ہاں جی والوں سوکھے بھی بول سکنا سکتا لیکن گل یہ بھی ادھر دوسرا بھی لحاظ رکھنا پینا خالی یہ جٹ بول پنجابی پتا نہیں اٹھ کے آیا میں لاہوروں آیا ہاں۔ ساری دنیا نو چپ کرا کے آیا ہاں۔ صرف لاہور ساری دنیا چپ جہے پاس بول پوا گے اگوں نہیں چڈا اللہ کا فضل ناٹک بند بولتی بند گنجائش ختم اتنا چپ نہیں جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا نہ اللہ محمد چار یار حاجی کتب قطب فرید جینے جینے توجہ سونے توجہ کافر مشرق لوگ توجہ وہ اپنی جاہلیت اور جہالت کی وجہ سے خدا تعالی کے متعلق غلط نظریے اور عقیدے رکھتے ہیں جی وہ خدا تعالی کو ہر طرح بے ریاض نہیں سمجھتے اور مخلوق نو ہر طرح بے مند نہیں سمجھتے خالق نو ہر طرح بے نیاز نہیں سمجھتے مخلوق نو ہر طرح نیاز مند نہیں سمجھتے انہوں نے عقیدے سے گڑبڑ ہے چہالت اور جاہلیت کی وجہ سے مخلوق نو سمجھتے بعض مخلوق نو بعض مخلوق نو بعض مخلوق کچھ مخلوق وہ سمجھ دے کہ اے بے نیاز نہیں اور اللہ انہوں کا نیاز مانتے اور محتاج وہ یہ سمجھتے ہیں اپنی جہالت اور جاہلیت کی وجہ کی کہ مخلوق کئی ایسی ہے جیڑی محتاج نہیں لیا بے نیاز کچھ کما سارا نہیں لیکن کچھ کما بے نیاز ہے رب نیاز منگے ان یہ محتاجی ادھر ثابت کرتے ہیں ادھر غیر محتاجی ثابت کرتے ہیں ادھر نیاز مندی ثابت کرتے کسی نہ کسی طرح ادھر ثابت کرتے ہیں بے نیازی تو وہی شرک والا موٹ جڑا دسیا ہے وہ ان ظالم پایا جاتا ہے تا کر کے وہ مشرق بنتے نے اسی گل قرآن اور بخاری بھی ثابت کرنا بولتے نہیں جی یعنی وہ سمجھتے ہیں رب العالمین جل مجدول کریم مند کئی گلا کئی مخلوق دا کئی گلا بال گلا بال مخلوق دا محتاج نیاز مند اور مخلوق بے نیاز وہ کہڑی کہڑی مخلوق سمجھتے جنہ جنہیں عبادت کرتے سن فرشتے بعد امبیا جنات

یہود نسارا یہود حضرت عزیر کے متعلق نسارا حضرت عیسیٰ کے متعلق قوم فرعون فرعون کے متعلق قوم نمرود نمرود کے متعلق کئی مشرقی فرشتوں کے متعلق کئی مشرقی جنات کئی مشرقین رکھ چیز یہ بے نیاز ہیں اگلہ یہاں کا مان دے جدو کوئی بندہ فرشتے نبی جین انسان کسی بھی بادشاہ بادشاہ یہ نظریہ رکھے کہ یہ کسی گل اللہ تو بے پرواہ ہے محتاج نبی دے بارے سمجھے کسی ولی دے بارے سمجھے باوے کسی فرشتے دے بارے سمجھے الحمد للہ سنت و جماعت یا مسلمان مومنین مواحدین کسی نبی ولی کسی جن کسی فرشتے کسی بادشاہ کے متعلق یہ نظریہ نہیں رکھتے بس ہر ایک یہی سمجھتا ہے بے پرواہ کوئی ہر ایک محتاج سمجھ لگی دے کہ نہیں جاہلیت والے جاہلیت والے زمانہ جاہلیت والے اور آج کفار اور مشرقین مشرقیلوت کی طرح سکھوں کی طرح یہ عقیدے رکھتے ہیں یہ محتاج ہے بعض چیزوں میں بعض چیزوں میں مخلوق بے نیاز رب ریاض نیاز مند وہ محتاج ہے یہ نظریہ اور رکھنے جہالت بھی وجہ

یہ کلا نہیں کر سکتا وہ مددگار چاہیے لیا فرشتے کوئی نبی کوئی جن کوئی بادشاہ مختلف آپ اپنے خدا بنا کے نا خدا رب لال آسرا دینا چاہتے رب کو کارخانہ لما چلتا نہیں لہذا انہوں لوڑ یا معاونین اور مددگار بھی لہذا وہ اپنے معاونین اور مددگار اس نے بنائے ہیں خالق وہی گا لیکن معاون مددگاروں نے بنائے ہیں کارخانہ کائنات چلاؤ کی خاطر ایک کلا ایڈا لما کارخانہ نے کوئی کیوں یہ گل کیوں کہتے سر کیوں کرتے سر وہ کہتے سر گل یہ وہ سمجھتے سر جاہل کہ رب ہے بادشاہ جی بادشاہ جتنا مرضی ملک دا ہوئے چلاؤ وزیر چاہیے نے مشیر چاہیے نے عملہ چاہیے اسی طرح رب بھی بادشاہ مانگو وہ رب نو انسان پہ قیاس کرتے سن کہتے سن رب انسان ورگا وا جب انسان ورگا وا تو ان بھی چاہیے نے مددگار لہذا جب مددگار چاہیے نے تو اصا جنہوں خدا بنایا ہے مددگار تا تے اصا انہوں خدا بنایا کیونکہ خدا دے مددگار نے ہوں سمجھ لگی جی؟ پھر بولو سبحان اللہ اگر نہیں سمجھ آئی گل پھر سمجھا دیں مشرکان کیوں یہ نظریہ رکھا ہے کہ رب نیاز مانتے تو بندے بے نیاز نے بعض گلا کیوں یہ نظریہ رکھا ہے جہالت کی وجہ نظریہ تاں رکھتے سن وہ سمجھتے سن رب بندے مر گئے

رکھتے سن کون اور ہالے بھی یہ ہوئی ہے کہ نہیں بنیاد سمجھ آ گئی میری گل کی کہ نہیں سمجھ آئی ہوں ایک دعوی تہ رہ سنتے مددگار کی عبادت کروا کرنا پیا یہ کڑانوی بولتے نہیں تسا نبیا ولیا بارے نظریہ رکھ اللہ ہر رکھتے ہوشا ہے سب کچھ کرتا کارخانہ بنایا بھی سلام کا محتاج ہے جڑ پٹی گئی اسی جہالت آئے نہیں جاہلیت آئے نہیں اصا محمد پاک نہیں اسلام آئے جی، میں جاہلیت ہوں میں نظریہ ثابت کرنا اللہ قرآن اور حوالے میرے یا قرآن یا صحیح حدیث یا دیا گلا اپنے گھر ٹھیک ہے توجہ بولو اپنی گل اپنے گھر کی گل اپنے عقیدے کی جدو ہوگی پھر ہو سکتا حوالہ دے لیکن جس گل دوسرے کی پھر دوسرے کے حوالے چلن گے یعنی دوسرے کے رد رد میں اپنا حوالہ نہیں دینا نہ وہ چلتا ہوں ادر وے کو سجنا سورت اس سورت آیت نمبر پانچ سورت اسپاد آیت نمبر پانچ سپارہ تری رب وہدا الاس شریف میں الاس ہونا فرم آئی کو جا مشرق کٹھے ہو گئے مشرق کٹھے ہو گئے لگے جدو سونے نبی نے ایک خدا وال بلایا ایک اللہ وال بلایا کٹھے ہو گئے لگے بڑی ایک خدا بنا چڈیا سو ایک خداوا سو ان خدا کا ایک کیتا سو یہ تو بڑی عجیب گل ہے بڑی عجیب گل ہے

اتنے بے شمار دیوتاؤں کا دربار ختم کر گئی صرف ایک خدا رہنے دیا اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہوگی کہ اتنے بڑے جہان کا انتظام اکیلے ایک خدا کے سپرد کر دیا جائے اور مختلف شعبوں اور محکموں کے جن خداؤں کی بندگی کرنوں سے ہوتی چلی آئی آتی تھی وہ سب یک قلم موقوف کر دی جائے گویا ہمارے باپ دادا میرے جاہل اور بے وقوف تھے جو اتنے دیوتاؤں کے سامنے سر عبودیت خم کرتے رہے سمجھ جو آگے روایت لکھی مطلب نہیں اردو دار کے سمجھ میں گئے کے پنجابی آنے واسطے آسان کر دینا وا سوکھا کر دینا وا لکھ رہے تھے مشرق وہ مختلف محکمے نے مختلف شعبے نے ہر محکمے کے شعبے کا سر خدا بنایا اللہ ایک کارخانہ بنا کے چلاوے گا چلا نہیں سکتا لہذا سا جڑے مددگار بنائے نہیں بنائے نہیں مددگار اپنے بنائے سانو خدا ہونا خدا منع کا حکم ہے اگر اصا نہیں منگے تو پھر اس ذات پاک کو اصا جب کام کر سکتا عملہ دے اگے ظاہر کرنا کوئی پتا نہیں سال نو جان لگ سانو انہوں کا آسرا لینا پا پھر ان گے تا جا کے خبر ہو سمجھ لگے اتنے کا پیشوا لکھا ہے معلوم ہو جاؤ مشرق تائی مشرق سن سمجھتے سن اللہ واہد الا شریف مولا بادشاہ مانگو بادشاہ مانگو ہے ان عملے کی لوڑ ایڈا علم قدرت ادا نہیں ایڈا کارخانہ چلا لو چلا لو لہذا مددگار کی لوڑ یہ عقیدہ یہ عقیدہ جاہلیت والوں کا سی دسنا مولی شفیع عثمانی اور پرانے مجید نے جو بیان کیا وہ بھی تفسیر اور وضاحت میں کی تھی اور باقی تفسیر اندر بھی ویسے کرائیں ہوں خجڑا سمجھ لے جہلیت والے سن جہالت کی وجہ اللہ سونے کے بارے ایڈا غلط نظریہ رکھتے سن سمجھتے سن وہ یار منگے یہ بندے کچھ دینی خدا انہوں خدا مننا پہ ہے اور اس گل مزید ثابت کرنے ایک ہوا دینا

توجہ دیکھا ہاتھ کیا لہ رہا ہے مترجم کہتا ہے کہ ان جاہل جانوروں نے ان جاہل جانوروں نے خالق جل جلالہ کی شان میں بھی وہی تصور باندھا جو مخلوقات کے بادشاہوں میں ہوتا ہے کہ بادشاہ جو ہمارے ایک آدمی ہوتا ہے اس کو ہمارے حال سے کچھ آگاہ نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ وزیر وغیرہ اس سے کچھ حال بیان کرے اس واسطے کے وہ بیچارہ جب اپنی ہی ذات سے آگاہ نہیں ہے حتیٰ کہ اس کو اپنی پیٹھ کے بال نہیں سوجتے اور اپنی بارگاہ اور اپنے پیٹ کی آنکھ نہیں نظر آتی پھر اس بیچارہ کو ہمارا حال کیوں کر معلوم ہو بس خبیص مشرقوں نے خالق والا بارگاہ بارگاہ عظمت میں بھی یہی کہ وہ بھی اپنے مخلوق سے آگاہ نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے مخلوق سے آگاہ نہیں ہے کہ وہ بھی اپنی مخلوق سے آگاہ نہیں ہے تو لاؤ اپنے خیالی پتلے بنا کر اس کے یہاں بھیجیں تاکہ تقرب حاصل ہو چنانچہ بعض صحابہ سے روایت ہے کہ چند قریشی و مختہ بھی موٹے تازے احمد موٹے تازے احمد جمع ہوئے ایک بولا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری باتوں سے خبر ہے دوسرا بولا کہ ہاں زور سے کہو تو شاید خبر ہوتی ہے اور چپکے سے کہتے ہیں تو نہیں ہوتی تیسرا بولا اگر زور سے خبر ہوتی ہوگی تو چپکے سے بھی تو خبر ہوتی چنانچہ تعالی ما من لوگ پھر یہ وہاں نہ ہو کہ ان لوگوں نے کوئی تقرر بار الہی میں سمجھ لیا تھا کیونکہ ایسے جانوروں کی ایسے جانوروں کو یہ سمجھ کہاں ہے بلکہ سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم کو دنیا کی معلومات متا دلوا دیں اس واسطے کے یہ لوگ سوائے حیات دنیا کے کچھ قائل ہی نہ تھے کہ جس کے پاس دنیا زیادہ دیکھتے تھے اسی کا مرتبہ اللہ کے پاس بڑا سمجھتے تھے اور مشرقوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے خیال کی مورت ہماری خیالی مورت جو کچھ اللہ کے یہاں سفارش کرتے تو جب سفارش منظور ہوئی تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم کو دنیا خوب ملے گی اور اگر آخرت بھی کوئی چیز ہوئی تو وہ بھی مل جائے گی جیسے نسارا سارا باندھتے ہیں کہ یسو مسیح ہم سب کی طرف سے گناہوں کے بدلے سولی پر چڑھ گیا اب ہم چاہیں جو کچھ اس کو فجور کریں وہ ہمارے آرے آئے گا یہ بھی وہی حماقت ہے جیسے یہود کہا کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں بہت امبیا گزرے انہوں نے یہ کبھی نہ دیکھا جاوے گا ان سے یہ کبھی نہ دیکھا جاوے گا کہ ہم لوگ میں جا جائیں گے بلکہ سفارش کر کے کہہ کر کر سن ہم کو چھوڑ چھوڑ دیں گے ان جانوروں نے ایک ہی قسم کے خیالات باندھے اور اللہ تعالی کی الوحیت کو نہ سمجھے اور نہ اس کی مارفت سے کچھ حصہ پایا بلکہ اس کی بڑی شان میں مخلوق کا دورایا اگرچہ زبان سے خدا خدا کہتے ہوں مگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے کیونکہ جب اس کی الوحیت ہی نہ سمجھے تو ایمان ندارد ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے حق میں فرمایا جتنا ضرورت تھی وہ مقام پڑ گیا سمجھ آئی کہ نہیں خدا جانتا کیونکہ ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں اردو بہت اچھی ہے جی بارہ سال لگ جائیں گے بارہ کے بعد اردو بھی پڑھنا دعا کرو اللہ پاک کامیابی طور نعرہ تکبیر

موٹا موٹا سمجھ آ گیا ہونا کہ یہ امیر علی دسنا چاہتا ہے یہ امیر علی دسنا چاہتا ہے کہ ایڈے جاہل سن مشرق لوگ وہ خدا نو بندیا ورگا سمجھتے سن تا کر کے بندیا نے قیاس کر کے وہ سمجھتے سن خدا نو کئی گلوں کا پتا ہوتا ہے کئی کا نہیں ہوتا جی بادشاہ نے ساریا کا پتا نہیں ہوتا عملہ جا دستا ہے رب نو بھی اسی طرح توجہ نہیں یہ کہیں اسی مضمون ایس مضمون قرآن حدیث ثابت کرنے لگا بولو چا سبحان کر دیا ادھر قرآن مجید فرقان حمید سورت ہود وہ بولو سنگیو ڈر ڈر کے میں بیان کر رہا یقین کر رہا بہت ڈر کے بیان کرتا ہوں کیوں مینو ڈر یہ پہ لگ رہا ہے کہ ہے چشتی تحقیقی بات کر رہا ہے ایمان کی بنیادی بات کر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ اٹھنا نہ شروع ہو بہت ڈر کر حقیقت کیوں کہ ہمارا کلندر اقبال چلو تو ہو جائے جی۔ ہے کلندر فرمانا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 مذہب میں بہت تازہ پسند اسی کی طبیعت پہلے اور سوچیوں مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت کر لے کہیں منزل کو گزرتا ہے بہت جلدی تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا کرو گے ہوں جڑا اٹھ کے جان لگا نا ادھر ادھر سجے کبھی ویکیا میں پچھان جانا یہ وہی جنہوں نے اقبال پہ رگڑتا ہے وہی نہیں تحقیق کی بازی ہوئی تو شرکت نہیں کرتا جی تحقیق کی گل کریے شریک ہونا گوارا نہیں کرتا کی گل پتا نہیں وہ جہ کھوتے کے گول کند رکھنے کا فائدہ ہی کوئی

اصل گل سنانی گل سنا ہے جوڑے پال آ سکتا جا شا وہ بھی حمت بھرا بولتے نہیں جی سا بال فرما پنجابی مسلمان ہے جی مسلمان ہے مذہب نے نو بدلنا پسند کرتا ہے ایک مذہب سے رہنا چاسا نہیں ہو اج ادھرے پھر کل ادھر پرسوں ادھر یہ ملبا چکھلا رہتا ہے چسا لینا رہتا ہے ایک مذہب یہ پسند نہیں آتا جی کوئی تحقیق کی گل کرو سننا گوارا نہیں کرتا جی کوئی پیر آئے تو پیر میرے لیے ورگا نہیں تھک پا رہا کوئی پیر تھک پا رہا

مریل نے جڑا رب کا چلبگار ہو جنگت کا تلبگار ہو دا خدمت گزار گزارو یہ طلبگار ہے وہ خدمت گزار خدمت نہیں بیٹھا ہے مر میں سبرال پا بیٹھا ہے ہوں یہ پیر جدو کامل مل ہے پھر مرید بھی ستارے رہتا ہے تو ستارہ پہنگا ہے اج کل پیری مریدی بن گئی ہے دنیا بھی خاطر پیسے بھی خاطر جڑا دیوار ہے انہوں پیر سمجھتے ہیں جہد کول ہو گئے پیر سمجھتے ہیں جہد کول نہیں آتے ہیں کسی خاطر نہیں اور سجنا پیر وہی ہوتا ہے جڑا مرید کے دل اللہ دی محبت پا دے غیر دی محبت نکال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نار تحقیق نعرہ

میں اگر کوئی گل سنا تو زیادہ تر ہو سکتا ہے اس طرح نہیں ہوگی کسی کسی نہ کسی موضوع کا حصہ یا استباس ہو جد کٹ کے سنا ورنہ ہے سارے موضوع الگ الگ ٹھیک ہے سڈا باہو پیر فرما ہوں دس دیر کار سمجھ نہیں لگی بہت دنیا بدل گئی بہت دنیا بدل گئی میں کہ میری غزل میں ہے آتے سے رب کا سرا میں کہ میری رف سرا میری تمام سر کش کھوئے ہوں کی جو سمجھ آئی نہیں بابا میرے فرمانا شیر وہی مناسبت نال سنانا ہوں فرمایا الف اللہ چمپے لائی بات نفرپات مچایا جا دے وہ جد دے آئی ہے کہ نہیں سونا اس واسطے ذرا پنجابی مزاج کو نکل کے تھوڑا بیٹھے آجے بڑا خزانہ دے ہاں جی بولتی بند نہ کرا پھر آ جی۔ ادر ویخ اللہ قرآن سورت ہود آیا نمبر پانچ

إنه عليم بذات الصدور سونا رب فرمانا اللہ کون بلا ضرور اسی میں آپ فیل گئے

آگے اس وقت جس کو حامی سجدہ بھی کہتے ہیں دو نام ہے توجہ ہے ادر آیت نمبر بائیس تیس وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم قرآن پڑھتے ہیں ہاں ساڈا ساتھا تے اللہ قرآن بھی پڑتا ہے

وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم بول دين اي جي جی. تسان سمجھتے سو تے کن گوائی نہیں دیں گے تاری اکا گوائی نہیں دیں گے چمڑے گوائی نہیں دیں گے تسان گمان کرتے سو کہ اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون اللہ نہیں جانتا تواڈے بہت سارے کماں تواڈے بہت سارے کرتوتاں نو رب نہیں جانتا تساں اے گمان رکھدے سو میرے بارے اللہ فرماندا ہے کیو گمان تانوں جانن لے چلیا نے بول دے نہیں جی اے قران ہے وذالکم ظنکم الذی ظننتم ظننتم ربکم ارداکم من اللہ فرماند گمان کرتے سو رب بہت ساری گلا نہیں جانتا وہ مشرکو وہ کافرو تسا یہ عقیدہ رکھتے سو رب بہت ساری گلا بولتے نہیں جی

جو تساں ادھر دوسرے عمل کردے جے نا اپنے خداواں واسطے او پٹھا تہاڈا بوے جانم تا تانوں لے چلنے نے کہ تہاڈے انہاں کرتوتاں دے پیچھے ایک لانتی جاہلانہ عقیدہ ہے کی کہ تسا خدا دے بارے پورے علم دا عقیدہ ہی رکھدے اے جے سمجھدے نہیں تو ہر شے نوں جاندا ہے اس وجہ نال تساں انہاں کمینیاں دی پوجا اے جے تہاڈے بت بڑے کھڑے نے انہاں دے اگے سجدے کردے سو توجہ نہیں فرمائی اور تساں جنہاں دی عبادت کردے سو جہنم پہنچائے معلوم کافر رات کی رب بہتیاں نہیں جانتا مددگار ہوئے رکھے نے مددگار فرنے پہ پہن کی پوجا کرنی پیجا نو جہنم لے چلے آئے سجنا عقیدہ عقیدہ لے الذی ظننتم کہ تے گمان رب دے بارے ہلاکت وچ پایا ہے من الخاسرین اس لانتی نظریے نظریے نال نال جہنم پہ جاندے نے او او سنیاں نو کیڑے سچی کھڑے توجہ نہیں فرمائیو رولان یہ دسنا بخاری چوں یہ اب میرے کو ہدیستیاں چاہیے کتابیں جی۔ کتب تو بخاری مسلم اور یہ سامنے مسند امام احمد حنبل پر ہے اس میں چالیس ہزار حدیث ہیں اور تقریباً اس کے لگ بھگ اس میں ہیں لہذا اس وقت میں اپنے سامنے کوئی لاکھ کے سوال لگ اور ہزار میں جوڑے بات میں سب کا سمجھ میں چارے بعد کا دن نہیں ہوں دمامے میں اصکلا نہیں اور بڑے بڑے احمد کے ساتھ میرا چیز فلانا منافے بھی کرنے کا جی، جی۔ عربی میں حواشی بھی ہیں میرے ان کی شروعات پر بعض مقامات پر اشارات تعلیقات ہیں بعض سمجھے کہ نہیں سمجھے جی ذرا میں مطلب یہ گل کرن دا کہ گل دی اہمیت رکھیا جے دل دماغ وچ مت سمجھو کہ ایویں میں آ گیا ہاں جی توجہ ہے ان کے نہیں بول دے نہیں یہ ہے کتاب آپ یہی یہی فصلت حامیم سجدہ یہ ہے بابو کنگلی شادال تم سمرو محمد ملا دساروں انمل جایمان رضی اللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كان رجلان من قريش وخطن لهما من ثقيف اور رجلان من ثقيف خطن لهما من قريش في بيت فقال بعضهم لبعض اترون ان الله يسمع حديثنا قال بعضهم يسمع بعضه وقال بعضهم لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله فأنزلت وما, وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم وذلك ظنكم الذي يبي لا ذبابا ولا ذبابا يلا ذبابا عن ابن الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

قال الاخر يسمع ان جهرنا ولا يسمع ان اخفينا وقال الاخر ان كان يسمع اذا جهرنا فانه يسمع اذا اخفينا فانزل الله عز وجل وما كنتم تستطيعون الى اخر الايه مطلب کیا ہے دو دو روایتیں مطلب یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار فرما رہے ہیں بیت اللہ کعبہ شریف کو کعبہ شریف میں کو تین شخص بیٹھے سن دو قرشی سی قریشی سن ایک سقفی سی یا دو سقفی دے دے قریشی سی توجہ انہیں تینے بیٹھے نے بیٹھے نے او جو بولنے کرنے آ ساڈیاں اور میرے خیال میں کسی دربار بیٹھ کے سنی بھی یعنی دربارے وہ کوئی سارے گل نہیں سمجھنے گل سمجھو سڈے تو تو علاوہ کسی کسی سنیا سنی بہ کے کہہ رہے ہوئے میاں شیر ربانی دربار پہ علاد جی اچھی جی ہو ایک روایت دوسری ہے توجہ کچھ گلا سن سن سن کچھ کچھ کچھ کچھ نہیں نہیں سنتا لینا لینا لینا تو پھر ساریا ایڈی سمجھ والے لوگ

اس وقت قرآن انہیں آخیا کرا تھوشا ہی برباد کرنا

کریے تو سن لینا دوروں نہیں سنتا اچھی کریے تو سن لینا ہولی نہیں سنتا لہذا رب بھی اسی طرح کا ہوں وہ سمجھتے سن رب ساریا ساریا نہیں جانتا جب نہیں جانتا تو ہوں وہ سمجھتے سن کوئی بنا بنائیے وہ مددگار ہوتے سن ہاں جہے فرشتے نے نا فرشتے تے اللہ نے بنائے نے نبی بنائے رسول بنائے فلان بنائے لہذا ہن اگوں جن بنائے جے او کہندے سارے کہ اے جڑے ہیں نا ای ایویں نہیں سو بنائے اصل گل اے انہاں دی روحانی طاقت بہت ہے اس طاقت دی وجہ نال اللہ انہاں کو آسرا لیندا ہے اے آسرا لین واسطے رکھیاں سو سمجھ آئی کہ نہیں او بنا تے لیا سو پر چلاوے کیویں لہذا یہ سارے معامن مددگار یہ مدد دے چلا رہا ہے یہ مدد دے رہے ہیں وہ چلا رہا ہے وہ سجنا یہ لانتی عقیدہ سی یہ وہی ہے کہ بے نیاز نو محتاج سمجھی کھڑے نے تے محتاج نو بے نیاز سمجھی کھڑے نے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت

سڈے رحبر بھی کامل سڈا دین بھی کامل کسی پاسوں کوئی مائی جلال کبھی نہیں کر سکتا سڈے رحبر سڈے رحبر ایسے نے سڈے رحبر ایسے نے کہ سڈے رحبر سارے بندے امام ہی امام محمد دی باری آ گیا امام ہی جی سیر پانی دیواری آئے آنے والی شیر ربانی شیر سی جب دواری آ گئے اللہ دا ولی سی عالم سی تا کر کے کوشش کرتے نے کہ انہاں نو نو کسے طریقے اپنا اپنا ثابت ثابت ثابت کریے کریے او او سجنا کرن شیر ربانی ورگے میرے علی ورگے صاف نے ساڈے سوٹی اپنے نے انہاں نو آکھن دی لوڑ نہیں خود کہندے آں برابر انہوں نے پر بھی کامل کامل دین بھی اور عقیدے تے لعنت جڑا اساں سمجھ میں ہر ایک تے یاد محمد پاک سے لے کے بابے آدم تک بابے آدم سے لے کے محمد پاک تک ہر فرشتہ ہر فرشتہ ہر جن ہر بادشاہ ہر شہر ہر گل کے اندر اس ذات کی محتاج ہر ایک بے نیاز باقی ہر کوئی ہونا با نیاز ہو رہے کوئی سچی دسیا جی یہ ہوا گئی جس نیا نئے نظارے گرامر یہ کتاب ہے المفصل کی تاریخ العرب قبل الاسلام یعنی اسلام آنے سے پہلے اس دور کے حالات اور تاریخ یہ لکھنے والا بھی اسی سے ہے اسی فرقے جلد نمبر یہ ارب کا رہنے والا ہے دو سو سو جیل چھ سفر کتنا کتنا بول نہیں دو سو اکتیس بول نہیں بولنا

اور اس بدھ کے آگے کہتا ہے دعا مانگ رہا ہے اللہ کو کہہ رہا ہے کیا کہتا ہے یا الہی احفظ لی دینی یا الہی یعنی اسلام آنے سے پہلے بدھ کی پوجا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے یا الہی احفظ لی دینی اے میرے اے میرے اللہ میرا دین محفوظ کر آگے کہتا ہے یا ود ہو اے بدھ خدا رب کی مدد کر کیا کہہ رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے بدھ کو یا ود یا ود ہو

تاریخی بات یہ ثابت کیا کہ واقعی جاہلیت کے لوگ اتنے بڑے کہ خدا کو مخلوق کیسے سمجھتے تھے بولتے نہیں جب سمجھتے سڑتے اس وجہ

جہنم لے چلے آئے خالی سجرے دار جہنم نہیں گئے سجرا دے بابے آدم علیہ السلام فرشتیاں بھی جائے بابے آدم علیہ السلام سجدہ فرشتیاں بھی جائے حضرت یوسف علیہ السلام سجدہ انہوں نے پراوا کی والدین کی جائے اللہ دا قرآن دس رہا ہے فخر لہو خود

اگر خالی سجدے نار کافر ہو جاوے خالی سجدے نار کافر ہو جاوے خالی سجدے موسم بھی سمجھا ہے نبی بھی سمجھا ہے اللہ کی بار کا ہدا مقرب بھی سمجھا ہے پھر سجدہ کر کے فرشتے مشرق کیوں نہیں ہوئے سبحان اللہ دسو نبی نو سجا سجاؤ نبی نو سجا سجاؤ اللہ تھا بات قرآن آدم نو سجدہ کرو اتنے جو بھی کوئی آپ ہر پاس پھنسنا ہی پینا ہر پاس پھنسنا پینا اگر آپ اگر آپ تعلیم کرو تعلیم کرو تعلیم کرو متھا دے دیا مراد نہیں سجدہ مراد نہیں تعلیم مراد میں پوچھنا وا دس کہڑے طریقے تعلیم سی

کیوں فرما اس ردول آدم آدم نو سجدہ کرو آدم نو سجدہ کر کے فرشتے کافر کیوں نہیں بنے مشرق کیوں نہیں بنے اس واسطے اے خلیل عقیدہ جہلا والا جہلیت والا مشرق والا رب دے بارے نہیں سن رکھ دے سمجھ میں سر ہر شے جان جائے

اللہ نہیں اس اچھا نے نے نے خود حضرت یوسف بن گئے تے پھر جاندے جا سجدہ سجدہ توجہ ہے کئی آخر سی آپ

فرمایا پتر ستارے بولتے نہیں ستارے میں سورج بولو تو سیاح پیارے سیا کوئی چاندی نظر آیا کوئی سورج کی سجت نظر آیا کوئی ستارے کی شکل نظر آیا

ہوں دسا بھی رہا کہ کہ کہ اللہ اللہ تعالی تعالی نے نے نے چاند چاند ستارے ستارے کیوں واسطے واسطے اس مت کوئی سمجھے خدا رب مددگار انہوں کسی غلط عقیدے نال سجدہ کیتا ہے رب سوائے سارا سارا

یا پھر ستارے اتنے گمراہی اتنے زور ہوتا چمڑی نارا تحقیق نارے

پہلے لوگوں شرابی شراب ساری حرام بن

کیوں اس وقت کی کلوائی ہائی الہ الا اللہ

جدر اس طرح جب سجن اس

میرے وغیرہ لگیا ہے گمراہ سبر سال سارے روٹر بیٹھے جان گھر بیٹھے

پردہ اٹھا اگر چہرے افکار سے پردہ اٹھا اگر چہرے افکار سے لانا سکے کا لانچ میری نواز پورا میری پتا سمجھ

ساری گل اچھا اچھا کر

نہ لڑن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو تر کس دیش کے بندے ہیں غلامی پہ رضا

جی سج بند یہ بن بند دسو

چلو گل گل گل گل فرشتیاں کی کی کیتا کیتا ہے ہے ہے یوسف علیہ السلام دے بھراواں چھڈو اس ساڈے نبی دی دی صحابہ بولنے نہیں جانور آن کے سچائی کہتے ہیں ہیں حضور سن دے رہندے کہ نہیں تے ڈر بن جاندا ہے اگلا خدا تے کیا ڈنگراں دا جائے گا اللہ

چلو جی اونٹ کر کھڑا بندیاں نہیں بند بند

ہوں کی وجہ حضور نے منا پروایا سب کر ہے کیوں اس تو کفر خطرہ نہیں رب نے پڑھایا اللہ اللہ شریف رکھا ہے کسی ہوئے ہی پیرا ہوا بچا کیا ہے کیا شرک آ گئی نہ مطلب کی مطلب, مطلب عقیدہ عقیدہ ارادہ صحیح جے تعظیم دے سجدے اجازت اجازت دیوا جویں پہلو سی سی عبادت دا کبھی ہوتا نہیں ریا تعظیم اے جے ہن میں دے رہا ہاں، تے تعظیم تو عبادت والے نہ نہ پھر پھر کوئی جاہل کتنے کے با جاتا نے آگے دوارا نہیں مطلب سج دے گا تو صرف نہیں بول سکتا عتیجہ ہے یہ دوارا نہیں اتنا جانورا گا ہے نا تقریر نہ

آدم کو کو کو سجدہ سجدہ سجدہ یوسف حضور نہ ہو کو کو سجدہ سجدہ آدم یوسف ہو مگر مگر گرم مگر گرم اپنی شریعت کا بارہ بھی روک والے

سرا کی جی جی پوچھنا حضور فرمایا کفر شرک دے پنڈ کے تو جانا ہی نہیں او تے جانا والا کوئی راہ کیوں کھلا رہ گئی ہے زیادہ سجدہ تعظیم کا بھی بند کرو تاکہ تعظیم تو کبھی بھی خدا عبادت کا نہ بن جائے داستان کو لمبا بابا نہیں نہیں صرف اس اس واسطے معلوم ہوا لیے پیدا ہونا نظریہ جدواروں اور یہی وہ نظریہ تھا جو مشرقین عرب یا دنیا کے مشرقوں میں خواب و دو خالق خالق سمجھتے دو دو کہتے کہتے ہیں ہیں سانہ بھی اور اگر اللہ کے ساتھ کے وہ جو ان کو کہتے ہیں عوام کے سامنے ہے

بہت بہت اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ نہیں یعنی یعنی کہنا معبود نہیں ہے اتنے

اگر کل میرے لڑکا چند ذرا نہیں ہے

یہ کتاب ہے آدھا آدھار سے اس میں انہوں نے لکھا ہے صحیح مانا ہے امام کے سے صحیح مانا ہے مستحق کی منظر دیکھو کیوں کیوں فرمایا معبود اس کو کہتے ہیں جس کی فی الحال یعنی, یعنی جب جب وہ معبود کہہ رہے ہیں اس وقت کی عبادت ہو رہی ہے جب اللہ تھا اور کوئی عبادت گزار نہیں تھا اس وقت کوئی عبادت کرنے والا تھا اس کا ہے نہیں تو اس کو معبود کیسے ہو سمجھ نہیں بھائی اللہ اللہ

محمد من پانی نہیں منپتیاں لیکن سمجھ آ گیا گیا کہ اصل اللہ اللہ کا سباد آتے لایا کوئی مل سڑ بات آتا مل سوڑی

جب وہ بے نیاز ہے اور ہر کوئی اس کا محتاج ہے اس کا مطلب ہے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے کیوں اس کا مطلب ہے ہر ایک پر اس کا احسان ہے ہر ایک اس کا احسان مند ہے

دو لفظوں میں بتا دیا الحمد للہ سوال مددگاروں سمجھ میں مددگار بھی سمجھ میں مددگار بھی مددگار بھی سمجھ میں آئے وہ مددگار اللہ مددگار سمجھ میں کوئی بچے انہوں نے سمجھے چھوٹے چھوٹے بادشاہ بچے مدد نبی میں بدل گا رہا ہوں مشینوں بدل گا رہی ہوں نبی نا تقریب نہ تحقیق سے اس کے علاوہ والا نوکی بہت فردیا بدیشی دیا آپ سردار کا بس نہیں جیلے گیلے

ہر ہر قانون نظام چلایا جی جی آیا

سمجھ نہیں آنی ایک ہے ضرورت اور رب جب کسی مددگار دینا وہ جی نہیں ہے

حکمت آپ ہر کسی ہے پر کسی ہاتھوں ٹور ہے بول بولے سیل سن فریاد نہیں ہوا وہ سن فریاد کرایا سیرا کوئی کچھ تفصیل نبی

چل رہی سی حکمر تجری امری چل رہی حکمرا ہا چل رہی ہے رب حکما اللہ پر ملے تجری پہ تفسیر ہے یہ تفسیر ہے اسے جی اور اس کا نام ہے تفسیر و قرآن یعنی قرآن کی تفسیر قرآن یہ ہے اس سے مذہب امرت خالتے رہنے والا

جی، حضرت سل تابے سے حضرت سلامانے بند سی لیا جی ہاں جی آ پوری فوجی سٹتے سن جو چیزاں سٹتے سن ہر جگہ سٹ کے اتنے آیا

یہ ہلا دی میں جدھر کا اشارہ ہے کدی ایکسیڈنٹ نہیں ہویا کدی کوئی آپ کا کھادا تھلے نہیں گیا جی تیز ہونی رکھنا کوئی ڈگنا پڑے اتنے تیزی چاہیے اتنے ہی رہنی دوسرے آپ کا موجود اور ویسے لوگ بندے ڈنگر

فرعون کافر او دا احرام احرام مصر مصر دنیا جا کے لے ایسی عجیب بنی بنی ہے ہے کہ آج دے سائنس دانوں پتہ ہی نہیں کیا لگتا رکھو بڑا اگر قرآن کا قصہ پرانسا اس دنیا نو پسند نہیں کیتا بولو اے گل داستان لمبی تک لے گئے وہ ڈنگر کچھ لبدی نہیں جو تینوں سان لب لگ پہ انہوں نے سدکا کر لگا سمجھ آئی کہ نہیں آئی گھر سے مکتب کا جواب زندہ نظر آتا ہے گھر سے مکتب کا جواب زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے ماں کے لایا ہے فرق سے سفر ہر گھر ہونے اگریزی روح کچھ بولتی جی محمدی روح ہو کیا کچھ کہے پہلے ہی خفاوا جسے تحریر کے اقبال اور زیادہ ناراض ضرور کروں خیر معافی چاہتا ہوں موضوع موضوع پورا پورا نہیں نہیں نہیں ابھی کتابیں کھولی ہے بول نہیں

نظر آ رہے فتوا شامل سے میں بول رہے ہوا بہت بس اپنی تفسیر میں جی امام ابن حجر اسقلانی المطالب العالیہ کے مجموع الفوائد کے اندر سب نے صحیح کہا سند پر پوری بات سند پر پوری بات سورت اعراف آیت نمبر 175 کنا

بڑی گل مدینے دے تاجدار نے کی ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی کی زبان ہور کا بیان چنگا لگے حضرت

حتى إذا رؤيت بهجته عينيه وكان الإسلام أعزه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بشيء قال قلت يا رسول الله

پتا نہیں قرآن آخ

ہم قتل ہم تو قتل بد مذہب کا رہے نہیں ہمارے مذہب میں ہے جب سب اکتر اسلام سے خارج نہ ہو اس وقت تک نہیں مذہب کہ گمراہ مذہب کی وجہ سے نہیں مارا جائے گا جب جب کوئی اتنا فساد نہ بنے علی مشکل کے ساتھ بنے

مارنے سے پہلے دیکھ کر یہ کیسا عجیب بندہ ہے میں چاہتا ہوں یہ چاہتا ہے میں اس کی یہ مجھے مارنے میں کسیا بھی نہیں بولتے بول سلام جنا تم ہمارے میں آ کر نماز پڑھو ہم نہیں آپ ہم جب جہاز جنگل کا کے ساتھ لڑنے کے لیے گے اگر تم ہمارے ساتھ جاؤ تو حصہ بھی اور جب تک تم ہم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے ہم ہم پر ہاتھ نہیں اٹھائیں یہ پکا مولا مذہب مذہب نہیں مارے

لیکن ان لوگوں کے مذہب میں یہ ہے کہ ہمارے سوا سب مسلمانوں مسلمانوں سنیوں کو مارنا ابو جہل یہ ان کا مذہب ہے مدینے دیر ہے پہلو جڑے اسلام پڑھ کے مسلمانوں مشرق آخر کر دیں گے پڑھن دے اسلام تو مشرق بولتے نہیں جی۔ ہوں جنہ

وہ شرک اس کو سمجھ رہا ہے وہ جی جی ہے નિઝમ نبیوں کی طرح مانا جاتا ہے جس کی بات بالکل ہو ہر طرح کا سمجھی جاتی ہے بس بس اس کے کہ بولنے نہیں اس کا حوالہ پیش کر دیتے ہیں اور اور فی السیاست الشرعیہ کتاب ہے الطریق السادس عشر الحکم بشہادت الفساق 183 صفحہ چھپی ہوئی کہانی ہے

کے مطلب روکنا ایسا تھا

تو لگ اگر اگر تو ہند شرف ہاں لینڈ لینا بڑا من بول بولے نہیں بڑا بڑا جس کو شاید اس کے شاید مائی مائی جی

حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ القلوب صفحہ نمبر پچپن میں تحریر فرماتے ہیں استعانت استمداد از ارواح مشاہد کے طریقے بواسطہ مرشد خود کرتا استعانت استمداد کے الفاظ ذرا کٹکتے ہیں یعنی, یعنی حاجی زاد اللہ صاحب کی کتاب ہے ضیاء القلوب اس کے صفحہ پچپن پر لکھا ہے کہ مشاہد اپنے طریقت کرے بزرگان کو روحان کو مدد مانگنی مرشد کے واسطے

روحوں بزرگوں کی روحوں سے مدد مانگنے کے لفظ دل میں بہت کٹک رہے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بتائیے کہ جائز کس طرح کرتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں استعانت کے سلسلہ بالمخلوق باعتقاد علم القدرة المستقل مستمد منه اور جو باعتقاد علم القدرة غير مستقل ہو مگر علم القدرة کسی دلیل سے ثابت نہ ہو معصیت اور جو باعتقاد علم القدرة غير مستقل ہو اور وہ علم القدرة کسی دلیل سے ثابت ہو تو جائز ہے خواب مستبد من ہو حی ہو یا میت اور جو سے امداد مفید ہو سب بھی جائے جائے جیسے ایسے زیادہ ماما مطلب کیا ہے پوچھنے والے نے پوچھا وہ آپ کا معلوم ہے کہ جی تندورتوں کی روحوں سے مدد مانگنا یہ کیا یہ تو بڑا پریشان کون مسئلہ ہے جواب دیا گیا کہ مخلوق سے مدد مانگنا اگر اس کو مستقل اور میرے پچھلے فیصلے سے

وہ کسی صحیح دلیل نال واسطے ثابت ہے علم تے قدرت جے ثابت ہے تے پھر صحیح ہے جے ثابت نہیں تے گناہ د اور اگوں کی لکھا ہے جیسے تو مدد منگنی ہے آپ جو میں مسئلہ بیان کیتا ہے نا یہ جیوے تے مرے دا فرق ہے سمجھا جی بھاویں وہ دنیا تو ٹر گیا ہے تے بھاویں کیوں ہے جی بے نیاز سمجھ کے منگو گے تے شرک کیا جی نیاز مند سمجھ کے منگو تے توحید یا شرک نہیں الحمد اللہ سیریس ہے

مانگے مانگے مانگ مانگے بات کے مانگے جائیں گے تحسان با گڑ گے مانگے جائیں گے ساری بات میں گل بیان کر گیا جینے کا حق اسلام کو نہیں دیتا مرتد اور رسول کو نہیں دیتا سوائے توبہ توبہ اگر کر لے تو پھر دیتے کیونکہ ہمارے احناف کیونکہ مذہب میں گستاخ رسول کا کا حکم مرتد ہوتا ہے اگر وہ نیک دل سے توبہ کرے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ ایسے دل سے توبہ کر لیے

ہمبلیوں مال ہمبلیوں اور شاہدیں ہم بھلیلو اور مال بالیں گا یہاں دنیا میں اللہ کا کر یہاں اس کو ہر سلطر لیکن اور مالکی کے مذہب میں اس کی توبہ قبول بارہ دو مذہب میں ہے دو میں نہیں بغیر جینے کا اگر کوئی بندہ بغیر توبہ کسی اور طریقے سے اس کو جینے کا حق دے تو یہ خود گستاخ بن گا سمجھ آئیے باتوں تو گستاخی کی آج کل بہت چل رہی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آسام جانتے نہیں افسوس یہ ہے یا یہ بھی بتاتا کہ گستاخ رسول ہو یا کوئی مجرم ہو اس کو سزا دینا حکومت وقت کا فرض ہوتا ہے فرض حکومت سے وقت کا ہے لیکن اجازت عوام کو بھی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اس کو سزا دے دے گا تو یہ انعام کا مستحق ہے سزا نہیں ہوگا فرض کن کا ہے بول بول بول فرض کن کا ہے حکومت کا لیکن عوام سے اگر اٹھے اور غازی الدین شہید یا غازی ممتاز کی طرح گستاخ رسول کو مار دے تو اسلام کہتا ہے یہ سزا کا نہیں انعام کا مستحق ہے یہ ہے آپ کا فار بھاگ کس کا ہے اگر عوام میں سے کوئی نہ مارے تو عوام مجرم نہیں اور اگر عوام کوئی مارے گا تو اس کو اجازت ہے بولتے نہیں علماء نے وجہ لکھی کیوں انہوں نے فرمایا ہر ایک مومن اللہ کا نائب ہے برائی میں اس میں سزا کا ہے یہ سزا دینا اس کو سزا کا مستحق سمجھنا یہ کافروں کا قانون ہے مسلمان بولتے نہیں ادھر دیکھو بات بات سمجھ لیکن گستاخ رسول کو جینے کا حق نہیں اگر توبہ کے سوا تو وہ خود گستاخ یہ مانتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ جب جب اس رسول کو جینے کا حق نہیں تو اس کو حکومت کرنے کا حق کیسے ہوگا بولتے نہیں اگر گستاخ رسول کو جینے کا حق نہیں اور یقین نہیں

جب جینے کا نہیں تو محبت کرنے کا محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن یارو یہ بات بتاؤ کہ جب کسی رسول کے ساتھ الیکشن لڑنے اور ووٹ کرنے پر کوئی آمادہ ہوگا بات کو سمجھو جب آمادہ ہوگا الیکشن لڑنے اس کا تو صاف مطلب یہ ہے تجھے پانچ سال حکومت کا حق حاصل ہے اور پانچ سالوں میں گستاخی کرنے کا کبھی حق حاصل ہے لیکن اگر تم جیت جاؤ اگر ہار گئے تو پھر نہیں جیت گئے تو پھر تمہاری حکومت جب بن جائے گی تو پانچ سال حکومت کر سکتے ہو اور میں پوچھتا ہوں ووٹ اور الیکشن گستاخ رسول کے ساتھ ماننا یہ تو گستاخ کے جینے کو بھی تسلیم کرنا ہے اور اس کو گستاخی کے حق کو بھی تسلیم کرنا ہے اور گستاخ رسول کو صرف یا توبہ کرے یا توبہ کی نظر ہو للکار للکار ہے ہے اگر کوئی گستاخ رسول کے ساتھ ووٹوں میں آتا اس کا تو پھر صاف مطلب یہ ہے کہ مجھے سارے ہیں لیکن اگر جیت اس نے جینے کا حق دیا اس کو اور اس کو حکومت حق دیا اس کا مانا جب مانا تو میں پوچھتا ہوں پانچ سال اور جیتے جتائے ہوئی ہیں میں پہلے جیتے بھی ہوئی ہیں وہ پہلے لکھ دیتا ہوں تو جیتے ہوئی سیانے جنہیں چمڑے جات دیکھے سانو جمنے یاد نے او جے ہو جی ہن کے 5 سال سال جدوں اسا پا لیا ہونا تیرے نام نکلیا جو مرضی کریں گے زبان کر لے جائیں گے اچھا نہیں بولا بولنا کرنا زبان

تے تے تے جدوں میں میں گستاخی گستاخی دا حق منیا سال دی اجازت خود بن بن گیا گستاخ مکن گے کیویں جدوان جی ایک اور گل میں کسی ووٹ نہیں

کہ بدنام تو ہو جائیں گے کیا جانا بدنگ ہاں جی۔ ہاں جی۔ ہاں جی۔ کل

جی میرا بھی کرتا تھا ادھر دیکھو ممتاز نے قتل تاثیر تاثیر شیطان کو بولو پھر آپ کیوں اس نے اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ الیکشن میں میرے مقابلے میں گا اور اگر گستاخی کے مسئلے اگر گستاخی کے مسئلے حل ہوتے الیکشن کے ساتھ تو ممتاز الیکشن میں کیوں نہیں اٹھا بولتے نہیں یا ممتاز یا پھر آپ دور میں پھر ممتاز تیرے سلام تو نے وہی کیا جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے لیکن ہم نے وہ کیا جو کافروں کو کرنا چاہیے تجھے تو سلام ہے تو پترا تو جدت تو بہادری سی مریا سلام سلام ممتاز مرارا لیکن کچھ کھولنا چاہنا کہ جی حقیقت نہ سمجھائیے ممتاز ممتاز کفر ہو مثال بن گے اگر میری یہ گل سمجھ نہیں آئی آئی واپس میں لے جا

بول حرمت حرمت رسول رسول جان جان بھی قربان عجیب عجیب نعرہ کی وجہ ہے کہ ایس الیکشن کے کے چکر سارے ہی کو بھول جاتے ہیں کیا حرمت رسول یہ ہرمت کیا

جیسے جیسے جو میں میں کوئی بندہ اگر وہ میری میری گل واپس کر جس آخر نہیں مانتے انہوں دلیل توڑ جس نے جوڑ لگا جوڑ لائگا میں دشمنوں میں دشمنوں میں تو میری دشمنی کیوں ہے

دو کامیاب گا آخر یا العالمین کیا لفظ خدا غیر غیر کے کے کے لیے استعمال ہیں نہیں اضافہ اضافہ فرض فرض ساتھ مسئلہ مسئلہ مسئلہ بڈی دا بندہ ہو جو وہاں